دروازہ سب کے لیے کھلا ہے گناہ گاروں کے لیے بشارت اللہ تعالیٰ زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے سبحان اللہ گناہ گاروں کے لیے کتنی عظیم بشارت ہے کہ توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں توبہ کرو میری بہنوں توبہ کرو توبہ کرو میری بہنوں توبہ کرو مسلمان عورت نماز میں سکون اور قرار پاتی ہے اور وہ نماز میں ہر کے سستی نہیں کر سکتی بلکہ وہ تو اپنا ہر مسئلہ نماز کے ذریعے حل کراتی ہے یہ بازاروں میں جانے کی نحوست ہے کیا آج کل کے بازار اس قابل ہیں کہ کوئی مسلمان بہن ان میں جا سکے میری بہنوں اللہ کے لیے اللہ کے لیے بازار جانا چھوڑ دو بہت سی سخت بہت ہی سخت مجبوری میں جانا پڑے تو صرف اور صرف خاوند کے ساتھ جاؤ نہ والد کے ساتھ نہ بھائی اور بیٹے کے ساتھ صرف خاوند کے ساتھ اور مسلمان خامدوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو بازار لے کر ہی نہ جائیں بلکہ سارا سامان خود لا کر دیا کریں یاد رکھیں اگر جوان عورتیں بازاروں میں جاتی رہیں تو بہت کچھ تباہ ہو جائے گا ہماری مسلمان بہنیں بہت اونچے مقام والی ہیں ہماری مسلمان بہنیں بہت اونچے مقام والی ہیں ان کا یہ کام نہیں ہے کہ بازار جا کر مردوں سے خرید و فروخت کریں یا موبائل فون پر اپنا وقت برباد کریں آج کی مسلمان عورت نماز کی لذت اور طاقت سے معروم ہوئی ہے تو اس کی بڑی وجہ بازاروں میں جانا اور موبائل کا ناجائز یا فضول استعمال کرنا ہے میری بہنوں قبریں منہ پھاڑ کر انتظار کر رہی ہیں شکر کرو ابھی جسم میں جان ہے اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے